بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا ویل للمطففین الذین اذا اکتانوا على الناس يستوفون واذا کانوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئے أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أعلم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم فإنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ناپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ناپ تول کر دیں کم کر دیں کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ جین اور تو کیا جانے کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہگار جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے ہاں ہاں بے شک اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے جھٹ جاتے وما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 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَلْبُ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچی محل میں ہے اور تو کیا جانے کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے کہ مقرر جس کی زیارت کرتے ہیں بے شک نیتو کا ضرور چین میں ہے تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے نتری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی مہر مشق پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ لچائیں لچانے والے اور اس کی ملونی تسلیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا